میرے مرشد محبوب سیدی صنفی سید محبوب منشی مولا یارف اللہ زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا عنوان ہے کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جائے کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی وعدہ کرنا ہے ایک آیت میں ہے سب سے زیادہ انی لا اضیو اجرا عمل عامل من ذکر او اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استجاب لهم ربهم جس جب ان لوگوں نے دعا کی یا ایسی خاص شان نزول ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ خواتین اور آئی تھی صحابیات اور عرض کیا کہ ہم دو عورتیں اور ہم جو ہے ہاں، میدان جہاد میں جہاد کر سکتی ہیں اور نہ ہی مساجد میں جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز اور یہ سب چیز جو مردوں کو حاصل ہے وہ نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا ہوگا تب اللہ تعالیٰ نے یہ حایت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہم یہ عمل کو ضائع نہیں عمل عامل او چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو برابر اجر ملے گا لیکن ذکر کو پہلے یعنی مذکر کو پہلے مرد کو پہلے بیان کرنا مرد کا درجہ بڑا ہوا ہے لیکن عمل میں دونوں برابر عمل کر جو ہے اعتبار عمل سے ہی ہوگا اگر عورت اعمال اچھے اور زیادہ اخلاق سے اور زیادہ اعلیٰ درجے کی جیسے نماز میں خوشو خوشو زیادہ وہ عورت کی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ مسجد پھر بھی اذان ہوتی ہے مسجد سے چلے جاتے ہیں اور دفتر میں ہوتے ہیں تو کام چھوڑتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن خواتین کے ساتھ کچھ مسائل دوسرے گھر بار کی ذمہ داریاں گھر کے بیلو کام کاج اور بچے چھوٹے بچے ان کو پالنا دیکھنا پالنا یہ سب چیزیں ذمہ داری ہوتی ہے عورتوں کی تو ان کو اکثر یہ اس میں سستی ہو جاتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم طے کر لیں کہ بھائی جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا ہم نے پہلے نماز ہی پڑھ لی یعنی چونکہ خواتین کی نظر میں کاموں کی اہمیت ہوتی ہے بھائی ابھی یہ کام کھانا پکانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس دوران جو ہے ان کو ذہن میں یہی ہوتا ہے کاموں کی اہمیت ہو جاتی ہے اس کام میں آدمی زیادہ مشغول ہوتا ہے اس کی کام کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے اور چونکہ مردوں کو جو ہے مسجد میں جانا ہے جماعت سے نماز پڑھنی ہے عورتوں کو جماعت سے نہیں پڑھنی اس لیے ان کو وقت میں ذرا سی سستی ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو وقت ہے کوئی جماعت تو نہیں نکل لی تو ہم تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے یہ کام کر لیں ذرا یہ کام کر لیں یہ دھوکہ اکثر خواتین کو ہو جاتا ہے اپنے کاموں کی اس کی وجہ سے تو اس وقت یہ بات اگر طے کر لی جائے کہ سب سے اہم کام نماز کا وقت داخل ہوتے ہی سب سے اہم کام نماز کے رائے اس سے دین کی کوئی چیز نہیں اللہ نے بلایا ہے مرد کے لیے مسجد اللہ کا دربار ہے تو عورت کے لیے بھی اس کی جان نماز اس کا دربار ہے اللہ تعالیٰ کا دربار ہے جب وہ نماز کی نیت سے کھڑی ہو جائے تو وہ اس کا اس کا دربار الہی اس کی جان نماز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے اس کو منع کیا ہے مسجد جانے سے روکا گیا ہے فکروں کی وجہ سے تو اس کا گھر جو ہے وہ اس کا دربار لاہی بن جائے اس وقت جو یہ نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو اس کا نماز کا جو وہ ہے ساری کیفیت اور محل وہ سارے کا سارا دربار الہی اللہ کے حضور میں کھڑے ہو گئے تو اگر یہ طے کر لیا جائے کہ نماز کیونکہ ہے بھی حقیقت یہی کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے اس میں سستی کرنا مناسب نہیں اور نماز میں سستی کرنے کا یہ بہت سخت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور بہت سی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نماز کے بعد سستی کے وجہ سے نماز پڑھا بھی ہو جاتی ہے نماز کا وقت ٹالتے ٹالتے ٹالتے ٹالتے پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نماز کا وقت شروع ہو گیا اور پیدا گئی تو اور یہ مستقل ایسا کرتے رہنا ہے وہ اس سے پھر نمازوں میں قدرتی فکری سستی پیدا ہو جاتی ہے نماز کی توفیق سرد ہونے لگتی ہے تو اکثر خواتین میں ذرا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے مشغولیات کی وجہ سے لیکن اگر وہ طے کریں کہ بھائی ہم نے اذان ہوتے ہی یا تو وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیں کیونکہ اذان سنت ہے اگر کسی کو مجبوری ہے اذان نہیں سنائی دی ہے وقت داخل ہو گیا نماز کا تو نماز تو پڑھ سکتے ہیں تو اگر زیادہ انتظار نہ بھی کرنا ہو تو نماز پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کے وقت داخل ہو گیا اور نماز کا لیکن بہتر ہے کہ اذان کا انتظار کر لیں جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے اذانیں تو فوراً ہو جاتی اچھا تو وقت داخل ہوتے ہی اذان ہوتے ہی فوراً جو ہے وہ طے لیں کہ بھائی اب کوئی کام سب کام بعد میں ہوں گے پہلے کام یہ ہے نماز تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے نمازوں میں بہتری آ جائے گی اور سستی کی جو شکایت ہے ان شاء اللہ دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اہمیت اور اہتمام اور انتظام پسند ہاں، ہر کام کے اندر اہتمام جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ کو پسند آتا ہے تو عورت یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کے نیک عمل کو ضائع کر سکتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت تو اگر عورت زیادہ اخلاق سے زیادہ اہتمام سے اور زیادہ فکر کے ساتھ زیادہ خوشو خلو کے ساتھ زیادہ خلوص کے ساتھ نماز ادا کرے فکر کی کرے اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے نیک اعمال کرے جیسے منحیات ہیں یعنی منع کی ہوئی ہے اگر عورت جو ہے مرد اس میں آگے بڑھ سکتی ہے مرد اگر نظر کی حفاظت پوری نہیں کر رہا لیکن عورت نظر کی حفاظت پوری کر رہی ہے جان لڑاتی ہے خراب ہونے نہیں دیتی ایسے ہی زبان کی حفاظت کر رہی ہے کہ زبان اگرچہ عورتوں کو زیادہ اس میں مظاہرہ کرنا پڑتا ہے سے بچنے بدگمانی سے بچتے ہیں عورتوں کا مظاہرہ زیادہ ہے عام طور پہ مردوں کو بدگمانی کم ہوتی ہے مرد زیادہ تر کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں ان کو زیادہ فرصت بھی نہیں ہوتی ان باتوں کو سوچنے کی خواتین کو بہت ہوتا ہے آپس میں مل جل کے رہتی ہیں ایک دوسرے سے کاموں میں شکایت پیدا ہو جانا بدگمانی پیدا ہو جانا یا کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو دوسرے ایک نند سے تکلیف پہنچی تو دوسری نند کو شکایت لگا دینا بھاوت کو اپنا دل ہلکا کرنے رونے بیٹھ جانا سات سات نندوں کا بھاوت کا اس کا اس کا بہو کا یہ سب ہوتا رہتا ہے گھروں کے اندر تو ان کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے غیبت سے بچنا تو جس قدر زیادہ مجاہدہ ہوگا جس کا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا اور اس کا مجاہدہ نور بن جائے گا اس کا اس تقاضے کو جیسے جیگت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پورا کیا کسی نے اور ہم کسی کو بتا اب وہ بتانا جو ہے اس کا وہ اس کو نہیں بتا رہے ہیں پھر پہ بوجھ لے رہے ہیں مجاہدہ لے رہے ہیں تو ان کو زیادہ اس کا اجر ملے گا زیادہ وہ سارے کا سارا نور بن جائے تو یہ عورتیں جو ہیں مرد سے آگے بڑھ سکتی ہیں عمل کے سردی میں مد سے کم تر اللہ نے رکھا ہے تو اللہ کا قانون ہے اللہ کی حکمت ہے کہ ان کو کم رکھا جائے ویسے بھی عقل کا تقاضا ہے کہ ایک تابع ہو اور ایک مزبور ایک تابع اور ایک مذبوع مضبوط مانی اس کی اتباع کی جائے مضبوط ایک ہوتا ہے جیسے ملک کا بادشاہ ہے اگر دو بادشاہ ہو جائیں تو لڑائی ہو جائے گی ہم یہ چاہتے ہیں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں ممکن نہیں ہے کسی بھی کام میں دیکھیں تب تک کے بھی باس ایک ہی ہوتا ہے اور مختلف باسوں کا پھر ایک باس ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ہائی کمیشن ہوتا ہے جی، ایک طریقہ ہے لیکن سب سے اوپر پھر ایک ہی آدمی ہوتا ہے اور نہ انتظام پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی ہو جاتی ہے انتظام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے عقل بھی یہی کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک بڑا ہو اس کی سب مانے کسی میں خیر تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ عورتوں کو مرد کے تعلق اللہ نے بنایا ہے یہ چالو اور بآنہ عالم کو اللہ نے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا لیکن ہمارے حضرت ایک بات اور بھی کمائی کہ عورت جو ہے وہ محکوم بھی ہے لیکن محبوب بھی ہے ایک محض محکوم ہوتا ہے جیسے دفتر میں محکوم ہے ان سے سختی سے بھی کام لیا جاتا ہے لیکن عورت کے اندر دو دو صفتیں ہیں ایک محکوم بھی ہے تو محبوب بھی ہے لہٰذا جیسے حکم تو چلانا ہے لیکن محبوب کے ساتھ جیسے معاملہ کرتے ہیں گرمی سے محبت سے شفت سے ان کے ساتھ ایسے حکمرانی تو کر لی ہے لیکن کئی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ عورتوں اور مردوں کی جو ہے وہ عمل کے اندر عورتیں پیچھے نہیں ہو سکتی وہ آگے بڑھ سکتی کسی مخلص کی ضائع کوئی فوشانی نہیں ہے کسی مفلس کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی کسی مفلس کی ک چھپا ہوا کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی کسی کے قلب سے جو آئے چنانی نہیں جاتی اگر سے معاف کر دے کرتے ہیں وہ اپنی محبت سے اگر کر دیتے ہیں وہ جیسے ہی بندے کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی یا اللہ اس سے پتا ہو گئی گنا ہو گیا اسی وقت اللہ تعالیٰ معاف کر دے جس قدر غفور وحیم ہے جس قدر ودود ہے ودود مانے مایا والے محبت والے مامتا والے جیسے ماں کی مانتا ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کے سو درجہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندو سے محبت کرنے والے ہیں تو جیسے ہی دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے بندے کے کہ میں نے خطا کر مصیبت معاف کر دیتے اپنی محبت کی وجہ سے معاف کر دیتے جو محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے لیکن عاشق کا کام کیا ہے ہر وقت اوزاری کرنا کے لیے خطا ہو گئی معاف کرنی عاشق کو کسی پر چین نہیں آتا اگر سے معاف کر دیتے ہیں محبت سے مگر ایک عاشق سے بھاگ کر دوسرے عاشق کے پاس چلے جاتے ہیں پھر تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں ان کی کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا جہاں زیادہ مال زیادہ چمک دمک زیادہ شہرت وہاں کے ہو جاتے ہیں ان میں وفا نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وفا کی جو بنیاد ہے وہ تو وہ تو خلوص دل سے ہوتی ہے لیکن یہ وفا جو ہے صورت پرستی وہ اس انسان سے وفا نہیں ہوتی بلکہ اس کے وسن سے ہوتی جو عشق و محبت ہوتا ہے جو بھی عشق مجالی کا وہ سورت سورت سے ہوتا ہے اب سورج بگڑ گئی بس بے وفائی ہی ہوگا اگر دل سے واقعی محبت کرتے ہیں واقعی عشق کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی بے وفائی نہ کرتے اور کبھی بھی اس کے حسن پہ نہ جاتے لیکن یہ ہوتا ہی سورت کا عشق ہے اب جب ادھر سورت میں تغیر آیا اگر وفا میں بھی آ گیا بے وفائی ہو گئی تو ایک سے یہ کہ عاشق بدلتے رہتے ہیں اپنے معشوق جو ہے عاشق بدلتے رہتے ہیں ایک خود قصہ ہمارے دوست سناتے رہتے ہیں بڑی مزے کے لیے کہ وہ ایک ایک جو ہے وہ شخص نے کسی پہ عشق مزاجی ہو گیا اس کو خط لکھتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتا تھا اس کا معشوق تو ایک دن اس نے لکھا کہ یہ خط میں تمہیں آپ کی تحریر کر رہا ہوں اور اگر تم نے جواب نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا اور یہ خط بھی میں اپنے خون سے لکھ رہا ہوں تو معشوق کو جب وہ خط ملا اس نے لیبورٹری میں ٹچ کرا لیا تو مرغی کا خون اچھا دوسری بے وفائی یہ ہوتی ہے کہ ان کا خود خود ان کا حسن ان سے بے وفائی کر جاتا ہے حسن ان سے بے وفائی کر جاتا ہے یہ حسن حسن رہتا نہیں ہے اب لاکھ کوشش کرو لیکن وہ حسن جو تغیر آ گیا واپس نہیں آتا تیسری بے وفائی یہ ہے کہ وہ آخر کار مر جاتا ہے اب آشیف ملتا ہے لیکن معشوق تو مر گیا اب کس سے دل بہ جائے گا ہمارے حضرت نے باقاعدہ اچھا سچتا سنا ہے کہ وہاں ہندوستان میں ایک شخص جو ہے اس کو دیکھا دس نے کہ وہ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے یہی مصرا رکھتے ہوئے چلے جا رہے پاگلوں کی طرح ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے تو حضرت کو یہ ہوا تجسس کی کیا بات ہے کیونکہ اس مضمون میں حضرت نے بہت ہائی قسم کا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو حضرت کو تجسس ہوا جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ جس سے محبت کا رکھا کہ اس پہ یہ پاگل ہو گیا کہ ہم جان سے تم سے کبھی پیار نہ کرو تو یہ ہو جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ گتوں کی بے وفائی کا تجربہ کیا تم نے مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں کر بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے مگر اے نا سارے لوگ جو ہے خوبی سے پاس نہیں آتے اس کو نے فرمایا تیرا بچپن کہ بچپن میں بچپن کے ہو گئے اب تو آتے اس کی فکر پیدا ہونی چاہیے چلو جو غلطی نادانی کر بیٹھے تو آپ تو وہی اللہ اللہ کرو اب تو ان چیزوں سے باز آؤ تیرا بچپن بچپن میں مجھے ہے فلانی بچپن کی عادت بچوں کی عادت بچوں جیس کی عادت بڑھاپے میں بھی تیری خوئے تفلانی نہیں جاتی تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے ناداں بڑھاپے میں بھی تیری خوئے تفلانی عجب درویش ہے تیرے کے بدڑی کو شو بھی عجب درویش ہے تیرے کے بدڑی کو شو کری نور نسبت شاہ پہلے ایسے بھی بالکل پٹے حال بھی رہتے تھے لیکن اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اچھے کپڑے پہننے چاہیے ایک دفعہ رحمت اللہ علیہ ہمارے کہیں واد کی تشکیل جا رہے تھے تو حضرت پیرانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے فرمایا کیا کہ دیکھیے آپ جو پیون کیونکہ وہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے سنت کی وجہ سے سنت ہے پیون کے کپڑے پہنے تو انہوں نے عرض کیا کہ بعض خواتین بھی دین میں بہت ہوشیار سمجھدار ہوتی ہیں اگرچہ نعت سے شکل ہوتی ہیں لیکن بعض کو مردوں سے زیادہ دین کا بہت شوق ہوتا ہے دین میں زیادہ آگے بڑھ سکتی ہیں یہ وہی والی بات نیلا وزیر عامر اللہ تمہارے ہم کسی کے کو ضائع نہیں کرتے اور عورت بھی مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے اعمال کرتے تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دفعہ جو ہے آپ کے بیان کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بیون لگے کپڑے نہ پہنیں اس لیے کہ اس پیون سے آپ کے دوستوں کو آپ کے مریدوں کو دکھ ہوگا وہ سمجھیں گے کہ ہمارا شہر جو ہے وہ غریب ہے حاجت مند ہے اور حالانکہ آپ کو ہے آپ تو کسی پہ نظر بھی نہیں کرتے لیکن آپ کے مریدوں کو دکھ ہوگا اور لوگ اسے آپ کو حاجت مند سمجھیں گے تو میں ہاں بالکل ٹھیک ہوں اچھے کپڑے پہنے جیسے ایک وائن کا قصہ بیان کیا تھا نے کہ اس کا معمول تھا کہ وہ گھر سے جب جاتا تھا بار کے لیے بڑے بڑے چودھریوں کی آواز ہے کہیں شیٹ صاحب کی آواز ہے کہیں کچھ تو جب جاتا تھا تو پرانے کپڑے بوسی کا کپڑے پہلے ہی بوسی کا کپڑے پہن کے جاتا تھا اور وہاں جوشیلا بیان کر کے نعرہ مارتا تھا اور کپڑے یوں کر کے پھاڑ دیتا تھا وہ جو جو مہربان ہوتا تھا جو متعی ہوتا تھا دعوت میں جس جس کو دعوت دیتا تھا بیان کے لیے تو اس کو شرم آتی تھی کہ یہ یہاں سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جائے گا اس کو نیا جوڑا دے دیتے تھے تو یہ ترکیب اس نے کپڑے حاصل کرنے کی نکالی تھی جہاں جاتا ہوں مار دیتا تھا بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ اس زمانے میں اچھا کپڑا پہنا حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں فرما دے کہ اب اچھا کپڑا پہنا کرو ایسا نہ ہو جو جن یعنی جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اپنی نام کا رومال سمجھنے لگتی ساتھ یعنی حقیق رہے تو جو اچھے کپڑے پہنے اچھے حال رہے ہیں لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہ دین میں آنے کے بعد ہمیں پھٹے کپڑے پہننے پڑے تھے ہمارا یہ ایسا نہیں ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کو اپنی ظاہری حال سے استعمال ہو جاتا ہے وہ اس ظاہری زیور اور زیبائش کے بجائے اپنی روح کے زیور کی فکر کرتے اپنی روح کو سنوارنے میں اپنی روح کے حسن کو بڑھانے میں وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں اس لیے ان کو ظاہر کی فکر زیادہ نہیں عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی پیسے نور نسبت شام سلطانی نہیں جاتی مگر گدڑی پوش ہو کر بھی ان کی ان کے اندر ایک عجیب شان ہوتی ہے جس سے دنیا دار گھبرا جاتے ہیں مروب ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو باہر کے کچھ لوگ آئے اور کہا صحابہ سے کہ تمہارے غریب المومنین سے ملاقات کرنی ہے کہاں ہے ان کے خیال میں تھا کہ کوئی بہت بڑا محل ہوگا ساتھ میں پہرے دار ہوں گے فوج لگی ہوگی لشکر ہوگا پھر کہیں جا کے ملاقات ہوگی انہوں نے کہا بھائی جاؤ وہاں کوئی طرف ہے اس کے نیچے وہ اس وقت آرام کا وقت ہے کا اس وقت وہاں دیکھو جا کے وہاں ملیں گے جب وہاں گئے دیکھا تو بھائی صرف لنگی پہنے ہوئے گرمی کا موسم تھا لنگی پہنے ہوئے سطر ڈھاپی ہوئی سطر ناپ سے لے کے گھٹنے تک جو ہے مرد کی سطر اور عورت کی سطر سر سے لے کر پیر تک ہاتھ کھلے ہو سکتے ہیں پیر کھلے ہو سکتے ہیں تو بہرحال انہوں نے دیکھا کہ تو لنگی پہنے ہوئے لیٹے ہیں کوئی فوج نہ پہلے دار نہ کچھ تو یہ دو آدمی کھڑ کر کانپنے لگے دوسرے سے پوچھے کیا بات ہے کہ ہم کیوں کانپ رہے ہیں اس سے پہلے ہم بادشاہوں کے دربار میں رہتے ہیں ہم تو بادشاہ سے کبھی اتنا نہیں ڈرے کہ کیا بات ہے تو مولانا رومی اس کا جواب دیتے تھی پتھر جو کانپ رہے ہو وہ سات جسموں سے کانپ رہے تھے لیکن یعنی سات جسم بھی ان کو عطا ہوتے سات جسموں کی قوتیں بھی عطا ہوتی تو بھی وہ کاپ رہے تھے کیا ان کو نسبت نسبت مارتا حاصل یہ اللہ کا خوف اللہ کی عظمت کی شان ایسے قلوب کو جو اللہ تعالیٰ جن کو تعلق مارنا حاصل ہوتا ہے وہ ان کی شان اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے تو یہ روک ڈال ڈالا جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ ہونا ہے کہ میرا روک ایک ماہ کی مسافت تک جاتا ہے لیکن دور جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک مہینے چلتا رہے چلتا رہے جتنی دور پہنچے گا میرا روب اللہ تعالیٰ نے اتنی دور تک پہنچایا ایسے ہی ہمارے حضرت پوری رحمت اللہ کے جو حضرت کے شیخ تھے جب بڑے بڑے نواب ان کو دیکھ کے کانپتے تھے حالانکہ حضرت بھی ایسے سادہ حال میں رہتے تھے بالکل اکثر گلے کے بٹن بھی کھلے رہتے تھے اور ٹوپی بھی کپڑے بھی بالکل سادہ بعض اوقات میلے بھی ہوتے تھے ایک دفعہ حضرت پوری رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ہمارے حضرت والا بھی ساتھ تھے حضرت والا نے کیا کہ حضرت آپ کے کپڑے تو صاف ستھرے ہیں لیکن ٹوپی آپ کی میلی ہے تو یہ ٹوپی آپ بدل لیجیے صاف پہن لیجیے اور وہ ان کا حال تھا تو انہوں انہوں نے نے فرمایا نہیں میں نے ابھی خدا کے دربار میں اس ٹوپی سے چرچا کیا تو خدا کے دربار میں میری ٹوپی سے چرچا کروں اور رئیسوں کے لیے میں صاف ٹوپی پہنوں ایسا نہیں یہ حال ہے اور اسی حال میں وہاں تشریف لے گئے گلے کے بٹن کھلے ہوئے کرتا اور لنگی نواب صاحب کے چلے گئے اور نواب صاحب ان کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا اس کو ہم کو اپنی روح کی روح کو بنانے کی محنت کرنی چاہیے ظاہر کو بنانے کی محنت ظاہر تو ہمارا زمین رہ جائے گا ہماری روح جائے گی اچھا اس کو بنانے کی فکر کرو اس کو سنوارنے کی فکر کرو اخلاق حمیدہ سے اس کو روز کا زیور اخلاق حمیدہ ہے روح کا زیور کیا ہے اخلاق حمیدہ اور روح کی گندگی اور سان اخلاق رسیلہ ہے اس سے صفائی کر کے اخلاق حمیدہ حاصل عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی کو شو کر بھی نور نسبت شان سلطانی نہیں جانی آپ کی شعر ہے محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اقدر محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں رونے پر بھی غم کی بارانی نہیں جاتی اِلو نے پر بھی غم کی بارانی نہیں جاتی محبت میں کبھی ایسے بھی بھی دن آتے کہ رونے پر غم کی آش دستانی نہیں جاتی اسی مخلص کی ضائع ہو قربانی قلب سے جو آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز میں سستی اچھی چیز نہیں ہے خاص طور سے اس کا شکار اکثر خواتین ہو جاتی ہیں لڑکوں کو بھی سستی جائز نہیں ہے لیکن خواتین اس لیے سستی کا شکار ہو جاتی ہیں جو گھریلو مسائل میں کیوں ہوئے لیکن ان کو بھی یہی چاہیے کہ تمام مسائل اور اس کو کاموں کو مشغولیت کو ایک طرف کر کے آزان ہوتے ہی بس ہمارے اللہ نے ہم کو بلایا ہے اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی نعمت ہے دوستوں آکم الحاظمی ان ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دے ہے اس سے بڑی کیا نعمت ہے ایک بادشاہ کی اگر سے انویٹیشن آ جائے آج صاحب شاہی دربار میں آپ کو بلایا جتنے وہ ہو کیا بات ہے تو ایک ہفتے پہلے سے کپڑے خریدے جائیں گے اور اتنا اہتمام ہوگا ایسے جوتے ہونے چاہیے ایسے کھلا ہونا چاہیے اور عورت ہوگی تو وہ پھر کچھ پوچھے نہیں پھر <laughs> کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے تو کیا وہی بات ہے لیکن آپ کا ان ہاتھی نہیں کہ دربار میں حاضری کی کتنی بھی فکر نہ ہو اہتمام نہ ہو کتنی نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جب اذان کی آواز آتی تھی اذان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے تھے تو کان یعرفنا ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی دیکھیے یہ ہے نماز کی اور یہ ہے نماز کو پڑھنے کا طریقہ جیسے ہی اذان اب بڑھیا اور پھر وہ فرماتی کہ ہم بھی ایسے ہو جاتے ہم جیسے کسی کو جانتے ہیں ہم بھی نماز نہیں ہوتے وہ بھی نماز نصیحت کو ہم پکڑ دیں یہی طریقہ اختیار کریں کہ بس سب کام ایک طرف پہلے اللہ نے بلایا ان کا کام کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ